وزار القیمہ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں یہ صورت البینہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج کا موضوع ہے یعنی اخلاص اخلاص کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے اخلاص ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اردو زبان میں بھی بہت ہی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اخلاص ہے مخلص ہے اخلاص کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا ملاوٹ سے خالص رکھنے کو اخلاص کہا جاتا ہے اور شریعت کے اصطلاح میں اخلاص کہا جاتا ہے قرآن حدیث کے روشنی میں اخلاص کہا جاتا ہے ہر عمل ہر وہ ہر دین کا ہر کام دین کی ہر دین کا ہر کام ہر عمل صالح ہر نیکی آپ چھوٹی ہو یا بڑی آپ اس کو کریں تو صرف اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو اللہ تعالی کی رضا اور خوش کے علاوہ نہ اس میں ریا ہو نہ سما ہو نہ دکھلاوا ہو نہ اپنا دنیاوی کوئی مفاد مد نظر ہو سننے ان اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ ابو ماما الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے گیا رسول اللہ آپ کیا فتو بتاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا اس مسلمان کے متعلق کہ یرید الجہاد وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے وہ یورید الکرا لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کسی بہانے ذرا ہمارا نام روشن ہو جائے گا ذرا ہم مشہور ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا اگر وہ ہزاروں مرتبہ جہاد کرے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے میدان میں گیا لیکن ذرہ برابر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی چلو اسی برکت سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا ہمیں لوگ پہچان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہاں اس کا جہاد ذرہ برابر قابل قبول نہیں ہے یاد رکھو مب بھائی وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کیا یہاں وہی عمل قابل قبول ہے جس جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو ہمارے ساری عبادات ہماری ساری نیکیاں ہمارے سارے اعمال دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اگر صرف اللہ کی رضا اللہ کے تقرب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ادا کریں اسی چیز کا نام اخلاص ہے اگر درہ برابر ہمارا کوئی دنیاوی مفاد اس میں شامل ہو گیا یا ریاکاری آ گئی سارا آماد اللہ تعالیٰ کے ہاں برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے حدیث خود کا معاملہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے نیک مال کا بدلہ دیتا رہے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں ان کا بدلہ یہ ہے یہ ہے سب کچھ دے رہا ہے اتنے میں ایک شخص کی باری آئے گی جب وہ حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے آئے گا تو کہے گا ایسا کرو اللہ فرمائیں گے میاں ایسا کرو جن لوگوں نے میرے لیے عبادتیں نیکیاں کی تھیں ہم نے ان کا بدلہ تو دے دیا تم نے نیکیاں ضرور کی ہیں لیکن نیکیوں کے نیکیاں کرنے میں تم یہ چاہتے تھے کہ فلاں انسان کو بھی ذرا خوش کریں تو ہمارے یہاں شراکت نہیں ہے میں ایسا میری ایسی ذات ہے کہ ہمارے ساتھ اگر تم نے کسی کو شریک کیا ہمارے لیے بھی کیا اس کے لیے بھی کیا تو میں ایسا کرتا ہوں میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتا ہوں اور جا اپنے زندگی بھر کی نیکیوں کو بدلا اسی سے وصول تقول لي یہ بڑی بدبختی ہوگی کہ انسان کے آماد اس لیے صرف اس لیے رد کر دیے جائیں کہ اس نے اپنے اندر اخلاص نہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر شاخ فرمایا مختلف مقامات سورت البکرا سورت النساء سور لکمان اور بہت سارے مقامات پر ہے کہ سب سے اچھا دین وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں ایک مخلص ہو اور دوسرا محسن ہو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه وجهه لله وهو محسن اے دنیا کے لوگوں سن لو اس انسان سے بہترین دین اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا جو محسن ہو جس کے اندر اخلاص پایا جائے اور جو محسن ہو یعنی ان وہی انسان کامیاب ہوگا اسی انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں وہی انسان نجات پائے گا جو اپنے اعمال میں مخلص ہو اور محسن ہو مخلص اور محسن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا یا جو کچھ وہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے محسن ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے روشنی میں کرتا ہے کسی انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ دو شرطیں ہیں بڑی اہم کسی بھی مومن کی کوئی بھی نیکی اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ مخلص ہو اور محسن ہو یعنی مخلص کا مطلب یہ ہے صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور محسن کا مطلب یہ ہے اپنے نیک امال کرنے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے اور اگر ذرہ برابر اور ایک بات اور بتائیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کی امات ہے سنن مسند احمد بن حمد مسند ابو وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے من جانب اللہ پہنچ گئے اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہاد امت بشیر وی فلم اے ہمارے اے اللہ کے نبی یہ آپ کے امتی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بشارت سنا رہا ہے بشارت کس چیز تھی دنیا میں عروج اور سر بلندی اللہ ان کو عطا کرے گا دین اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قوت و کر سلطنت عطا کرے گا بادشاہ ان کی ہوگی تب تک جب تک یہ سارے اعمال کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اگر ان میں سے کوئی انسان آپ کے امت ہی جب وہ اعمال جو جنت کے لیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے ان آمار کو ادا کرتے وقت اگر یہ دنیا کی نیت بھی ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے ان کو عروج ملنے والا تھا یہ اور عدم اخلاص کی بنا پر ان کے عروج اور ترقی کو ذلت اور سوال اور رسوائی میں تبدیل کر دے گا پوری امت کا عروج اور پوری امت کی ترقی اللہ رب العالمین نے اخلاص میں رکھا ہے اخلاص یہ تمام انبیاء دنیا کے اندر آئے تھے ہر ایک نے اخلاص کی دعوت دیا رب العالمین کا فرمان وما امرو اللہ مخلصین له الدین حنفا ویقیم الشراط ویعوت الزکا وذالک دین القیمہ وما امرو الا لیابد اللہ آدم علیہ السراط شام سے لے کر کے آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا اِلْ وَمَا عُمِرُوا إِلَّا اللہ مخلصین علیہ الدین اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اپنے اندر توحید پیدا کریں ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں ریاکاری نہ ہو اخلاص پیدا کریں ہر قسم کے بات سے اپنے آپ کو بچائیں وہ رقی مشکرہ نماز قائم کریں وہکا زکات ادا کرتے رہیں گالی کا دین القیمہ یہی ٹھوس اور مضبوط اور دنیا میں گالی بانے والا دین ہے تمام انبیاء کی دعوت اخلاص تھی اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں آپ اگر دنیا کا کوئی کام اور دنیاوی چیزوں میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے یہ اخلاص کی برکت ہے اگر آپ محنت اور مزدوری کرتے ہیں بے سچ اور کاروبار کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ حلال روزی کمائے اور اپنی اولاد کو کھلائیں تاکہ آپ کی اولاد حرام چیزوں سے بچ جائے اگر آپ کے اندر اخلاص ہے دنیا کما رہے ہیں تجارت کاروبار محنت مزدوری نوکری چاکری جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ آپ اخلاص پیدا کر لیں کہ ہم یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد بھیک مانگنے سے سوال کرنے سے محبوب رہے اور ہماری اولاد جو ہے ہماری اولاد عزت کی زندگی زندگی گزار لے اس لیے اگر آپ نے نیت کر لیا اللہ کی خوش نو اولاد کی تربیت اولاد کی حفاظت کے لیے تو نبی علیہ السلام کا فرمان سنو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صدقت سداقت سب سے بہترین صدقہ کیا ہے آج فرمائش سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے نبی علیہ السلام کے حدیث فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان ایک دنیاوی چیز ہے اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اپنی بیوی کو پلاتا ہے تاکہ بیوی کی عزت محفوظ رہے اس کی عزت اور پاک دامنی محفوظ رہ جائے تو بیوی پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ قرار دے دیا ہے نبی علیہ السلاط اسلام سے امام سلمی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں امام ابن ماجہ اپنی سنن میں اور بہت سارے محدثین حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی الحاظ فرمایا اگر ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے ہم مخلص بن جائیں ہمارے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ حل کر دے نبی علیہ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جو ہے چار قسم کے لوگوں سے آباد ہوتی ہے ان نمت دنیا اربات نفر یہ دنیا چار قسم کے لوگوں سے آباد ہوتی ہے نمبر ایک ردت ہوں اللہ مالن وہ علمن پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال بھی دیا ہے اور مال کے ساتھ علم بھی دیا ہے حقا او کما تالا رہے آپ نے ساتھ مایا ایک مرد سب سے پہلا انسانوں ہے جس کو اللہ نے مال دیا مال کے ساتھ علم دیا اپنے علم کی روشنی میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہے اس کو حلال جگہوں میں خرچ کریں حرام جگہوں میں خرچ کرنے سے بچائیں بچائے تک بہو مال پا جانے کے بعد بے لگام نہیں ہو جاتا مستیاں نہیں کرنے لگتا فضول خرچی حرام کاموں میں نہیں خرچ کرتا سچے بچے جوئے میں اور پارکوں اور قدموں میں جا کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال کو نہیں لٹاتا بلکہ ہر ہر موقع پر مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نمبر دو وہ ایسل فی ہے رہی مہو آپ نے ساتھ نمایا وہ مالدار جس کو اللہ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم دیا دوسری چیز وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایسے رہے مہو اپنے مال کے ذریعے سلے رحمی کرتا ہے رشتے داروں کو دیا کرتا ہے نمبر تین اللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا حق مقرر کیا ہے مال ہمیں دیا ہے لیکن ہمارا مال صرف ہمارا سب ہمارا نہیں ہے اس میں غریبوں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے مسافروں کا حق ہے یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے اس میں مساجد اور مدارس کا حق ہے نبی اور شام رماتے ہیں وہ پہلا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا مال کے ساتھ علم دیا اب مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سلے رحمی کرتا ہے غریب مسکین یتیموں پر خرچ خرچ کرتا ہے اور صدیقین شہدا کے بعد اس سے بڑا مرتبہ کسی کہ میدان میں نہیں ہوگا سب سے اونچے مقام و مرتبے کا یہ بندہ ہوگا یہ پہلا انسان ہے نمبر دو نیت کی برکت دیکھو دوستو آپ نے ساتھ رمایا دوسرا انسان وابدن ردت اللہ ما علم ورم یردو کو مانن دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے مال سے پریشان رہتا ہے مشکل سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم سے اس کو نوازا ہے نبی علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ انسان اپنے مالدار بھائی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرتا چڑھتا نہیں نعمتوں کو ٹھکراتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے اللہ نے ہمارے مسلمان بھائی کو کتنا خوش نصیب ہے مال بھی دیا ہے اور مال کے ساتھ علم بھی دیا ہے نیت ہے لیکن یہ سچی نیت والا ہے یہ انسان جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال سے محروم کیا ہے یا کہتا ہے لو انلی تو بے عمل فلان کاش اللہ تعالی ہم کو بھی ہمارے اس بھائی کی طرح مال دیا ہوتا تو جیسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے ہم بھی ایسے ہی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے کے راستے میں خرچ کرتے نبی علیہ راستہ فرماتے ہیں پہلا انسان مالدار تھا اور مال کے ساتھ علم تھا مال اور علم کی برکت سے سب سے اونچے مقام و مرتبے پر تھا لیکن دوسرا انسان جس کو اللہ نے صرف دل علم دیا ہے مال سے محروم کیا ہے لیکن تمنا کرتا ہے خواہش کرتا ہے حسد میں مترا ہونے کے بجائے کہتا ہے لو ملی مالن لا مل تو میں عمل فلان کاش اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی آپ مال دیے ہوتے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ آپ کا نیک بندہ خرچ کر رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے نیت ہی اس عالم کے پاس اللہ نے مال تو نہیں دیا ہے لیکن اللہ نے اخلاص عطا کیا ہے فہوت نیت ہی فہوت نیت ہی یہ انسان مال سے محروم ہے لیکن علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاص عطا کیا ہے فجر ہوما سوا تو قیامت کے دن حس کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک درجہ عطا کر دیتے ہیں یہ اخلاص کی برکت ہے انسان کے اندر اگر اخلاص ہو اپنے اخلاص کی برکت سے بہت سارے مقام و مرتبے حاصل کر لیتا ہے تیسرا انسان آپ نے ساتھ سمایا اس دنیا میں جو تیسرے قسم کے لوگ آباد ہیں وہ اب دن ربتو رب یور دکھ ہو علمن وہ انسان ہے جس کو اللہ نے صرف مال دیا ہے اور علم سے محروم کیا ہے اور ایسا انسان سہو رقبتوں فی مال ہی بغیر علم علم تکوا کے بغیر اپنے مال کو حرام جگہوں میں ناجائز جگہوں میں فضول خرچیوں میں سبزی اور اسلام میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لٹایا کرتا ہے ربا وہ مال پا جانے کے بعد مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور مال پا جانے کے بعد اس کی بروڑ قرور میں آ گیا رحم ہوں اب اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی بھی نہیں کرتا نمبر تین عالم حقن وہ کہتا ہے ہم نے اپنی محنت اپنی ہوشیاری اپنے علم ہنر کی وجہ سے ہم نے یہ مال جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مال میرا ہے اپنے مال میں نہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق سمجھتا ہے آپ نے ساتھ سمایا فہادہ منازل حشر کے میدان میں سب سے ترین درجے کا یہ مالدار ہوگا اللہ اس بد کے طریقے سے بچائے یہ تو ہو گئی بات اس کا عمل تھا اس نے غلط عمل کیا کبر اور غرور کیا غریبوں کا حق نہیں ادا کیا اپنے مال کو حرام جگہوں میں خرچ کیا لیکن بات چل رہی تھی نیت کی چوتھا انسان اب رشا سمایا جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ اب تن وہ اب دکھ ہو مالن والا علم وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ نے نہ تو مار دیا ہے اور نہ تو علم دیا ہے دونوں نعمتوں سے محروم ہے لیکن ہے بڑا تیز و ترار اپنے آپ کو سمجھنے والا جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس مالدار جو جس نے مالداری کو ناجائز استعمال کیا ناجائز استعمال کیا ہے اس کو اس کا تذکرہ جب ہوتا ہے صاحب فلاں فلاں بیٹی کے شادی میں یہ کچھ فلاں فلاں فلاں انسان اتنے جگہ فضول خرچی کیا جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو چوتھا انسان جو کہتا ہے ارے کیا اس کا نام لیتے ہو لو انلی مالن یا امل تو پرانی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کر ڈالتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوبیس دنوں سوا پہلا انسان اپنے کے بنا پر اور یہ دوسرا انسان جو مال سے اولاد مال سے علم سے دونوں سے محروم ہے بیٹھے بیٹھے بری نیت کیا برے انسان جیسے بننے کی تمنا کیا اب ابسے کے میدان میں اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم کے ایک ہی گڈھے میں ڈال دیتے ہیں نیت کا بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں اپنی نیتیں درست ہونی چاہیے دین کے ہر کام میں شریعت کے ہر کام میں آپ جو کرتے ہیں ہر کام ہاں، تو ہر کام کے اندر اخلاص ہو بچوں کی تربیت ہو اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں ان میں اخلاص ہو اگر آپ بچوں کو تربیت کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو آپ شادی کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو ہر کام میں آپ اخلاص پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا کر دونوں سوار دیتا ہے لہٰذا اللہ من کل دم تو بری نہیں الحمد للہ وطفا وسلام عباد الدین اما بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں حضرت معاد ابن جبل سے نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد ابن جبل اور ابو موسا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا یمن کے دو علاقے تھے دو صوبے سمجھ لو دونوں کو ایک ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا ایک مرتبہ دونوں کی ملاقات ہوئی ابو موسا شریف اور اسی طرح سے معاد ابن جبل حضرت ابو موسا شریف نے کہا معاد ابن جبل نے کہا میرے بھائی ابو موسا القرآن ذرا بتاؤ تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں کیسا تکرا القرآن رات کو کتنا قرآن پڑھتے ہو یا دن میں کتنا رات کو کتنی تحجد کی نماز پڑھتے ہو اور دن میں کتنا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو حضرت ابو موسا شری نے کہا یا معاذن میرا معاملہ کیا ہے رات اور دن ہمارے بات ہماری رات کیسی گزرتی ہے تحجد میں اور ہمارا دن کیسے گزرتا ہے اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی مواد اگر کسی گائے کا یا کسی اونٹنی کا انسان مالک اس کا دودھ نکالنے لگتا ہے تو چھاتی پکڑتا ہے تو وہ برابر چھاتی پکڑ کر کے ایک مرتبہ کھینچتا ہے پھر چھوڑتا ہے پھر کھینچتا ہے دودھ نکالنے کے لیے پھر چھوڑتا ہے جس طرح سے کہ دودھ نکالنے کا دودھ اپنے جانور سے لگاتار نکالتا ہی رہتا ہے یہی معاملہ تم تمہارے بھائی ابو موسا شری کا ہے تمہارے سامنے جو کھڑا ہے جس طرح سے دودھ والا دودھ نکالتا ہے ایسے ہی ابو موسا رات کو تحجد کی نماز شروع کرتا ہے تو لگاتار تحجد کی نماز ادارے فرد تک پڑھتا ہی رہ جاتا ہے اور دن تلاوت قرآن جب شروع کرتا ہے اس پہ بیٹھتے چلتے پھرتے ایک لمحہ دم نہیں لیتا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے حضرت معاذ میں جبل کا جواب ابو مسان اصری نے جواب دیا پھر کہا اچھا میرے بھائی معاذ آپ کیسے کرتے ہیں حضرت معاذ میں جبل نے کہا بھائی میں تو تمہاری طرح نہیں کر پاتا کہا پھر کیا کرتے ہو کہا میرا معاملہ یہ ہے انا مل اللہ ایسا کی نماز پڑھتا ہوں اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہوں اور رات کو ابتدائی حصے میں لے کر کے آرام کرتا ہوں پھر رات کا ایک حصہ نیند میں گزار لینے کے بعد اٹھتا ہوں اور تحجد کی نماز باقی رات پڑھتا رہتا ہوں حضرت مہاجمرے جبل نے اپنا یہ کردار اپنا یہ عمل بیان کرنے کے بعد بتایا اے ابو موسا شریف سن لو میں رات کے اوبھر ریس سوتا ہوں اور نیند ذرا لے لیتا ہوں آرام کر لیتا ہوں سکون اور راحت مل جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم تحجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھنا میرا سونا بھی کوئی معمولی سونا نہیں ہے اتنی آتا سے وہ نو متی کما آتا سے وہ قومی قومتی اللہ پر جس طرح سے میں سو تحجد کی نماز پڑھتا ہوں تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہوں ایسے ہی تحجد کے پہلے اور ایسا کے بعد اول لین میں میں سوتا ہوں تو اس میں بھی اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہوں کس نیت سے سوتا ہوں اللہ اول لہل میں نیند لے لیتا نیند پوری کر لیتا ہوں آرام کر لیتا ہوں نیند ختم ہو جاتی ہے سکون مل جائے تاکہ تحجد کی نماز پڑھنے کے وقت تھکاوٹ اور نیند کا احساس نہ ہو ہم رات کیا آدھی رات سوتے ہیں اس سونے میں بھی اللہ تعالیٰ تھا جو سواب کی امید رکھتے کیوں ہم سوتے اس نیت سے ہیں کہ ہمیں آرام مل جائے گا تو تحجد کی نماز پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اے ہمارے بھائی ابو موسا ہم سوتے بھی ہیں تو تحجد کی نماز کے نیت سے سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نیتیں سدھارنے کی توفیق رسی فرمائے اور اگر ہماری نیت درست ہو جائے ہمارے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو رب العالمین کا فرمان سنو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ فرمایا اذا مرض العبد او سافرا کتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا او كما قال علیہ السلام صاحب اے لوگوں اپنی نیتیں درست کرو ایک انسان نیت خالص نیت کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھتا ہے با جماعت نماز کی پابندی کرتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے اخلاص کے ساتھ مسجد کو آباد کرتا ہے اگر یہ اللہ کا بندہ کبھی بیمار ہو گیا مسجد میں نہیں جا سکتا بیمار ہو گیا تحجد کی نماز نہیں کر سکتا پڑھ سکتا بیمار ہو گیا روزے نہیں رکھ سکتا یا سفر میں چلا گیا ہے سفر کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی رک جایا کرتی ہے نبی علیہ السلام ساتھ رماتے ہیں ایسا انسان جو حالت جو صحت میں اور حالت اقامت میں جتنی نیکیاں کرتا رہتا ہے اگر یہ بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں نہیں بھی کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے کرامر کا سے حالت صحت میں اور حالت اقامت میں جتنی نیکیاں یہ کرتا ہے ڈر کے بستر پر پڑا ہو لیکن ساری نیکیاں نام اعمال میں لکھ کر کے ہمیں پیش کرنا انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اطا فراس ہو من اطا فرا ہو جو انسان تحجد گزار ہے رات کو بستر بڑھانا اور اس نے تحجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے لیکن غلبت علیہ ارے ہی اینا اس کی آنکھوں آنکھ نیند گالی بائی اور نیند آئی تو اطا اتبا صبح تک وہ سویا رہ گیا فجر کے وقت اٹھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس نے نیت کی دیا تھا گزار ہے اگر کسی دن غالب گالی گئی وہ سو گیا تو چونکہ تحجد پڑھنے کے ارادے سے سویا تھا اللہ تعالیٰ نواں گھر کے سویا ہوا ہے لیکن اللہ کے ہاں تحجد گزار میں وہ لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ساتھ میں وہ نو ماتا سدا کا تون رب ہی اور جو سویا رہ گیا تھا اللہ میں جو جو سویا رہ گیا تھا میری جانی سے صدقہ کس پر ہے اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے اور اخلاص ہمارے اندر آ گیا تو دنیا کا سب سے بڑا دشمن شیطان شیطان بھی آپ کو بہکا نہیں سکتا وہ پورا کا وعدہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے مشکل مرحلے میں ہیں بند کمرہ ہے وہ اللہ کا تل رباب و کا دروازہ بند ہے سارے دروازے سرے کے بند ہیں اور وہ عورت حضرت کو حرام کاری کی طرف بڑھاتی ہے اللہ فرماتے ہیں یوسف بھی بچ نہ سکتا لیکن میں نے یوسف کو بچایا کیوں کزالی کا میرے عباد مخلص کیونکہ یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھا اس لیے بند کوٹری میں بھی مہاراج کے برائی سے ہم نے اس کو بچا لیا انسان کے اندر اگر اخلاص ہو ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے ابلیس کو جب اللہ رب العالمین راد درگاہ دیا اور جنت سے نکالا اور جہنم کی دھمکی تھی تو ابلیس بد وقت کہتا ہے سب اس رب کی قسم لو گر مجمعین یہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں اور جہنم کا ادھر بنا رہے ہیں سب اس کا لو گرو مجمعین میں بھی آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آدم کی اولاد کو میں بھی گمراہ کرتا رہوں گا اور پیچھے پڑ کر کے ان کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن انگلش نے کہا اللہ عباد کا من المخلصین لیکن رب جو تیرے مخلص بندے ہو گئے ان پر میرا بھی کوئی بس نہیں چل سکے گا انسان ہر ہر قدم شیطان ابلیس کے مسر و فریب سے اتنی طاقت اور پاور رکھنے کے باوجود اخلاص اگر کسی بندے کے اندر ہے تو ابلیس کہتا ہے رب ہم سب کو تو گمراہ کر سکتے ہیں لیکن تیرے بخرس بندوں کو ہم بھٹکا نہیں سکتے ہیں اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے ہمیں مخلصین میں شامل کر لے ہر قسم کے منقرات اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم نے جو بیمار اس کے بعد عطا فرما مقروض ہے کردہ کرا دے پریشان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کاری ہے اور یہ ساری چیزیں نکال کر کے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا بنا دے اور دنیا کے سارے مسلم ممالک میں امن و سلامتی قائم کر دے اہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک کی توفیق نصیب فرما انہیں صحت اور عافیت عطا فرما ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے ان کو وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو آپ کو خوش کرنے والے ہیں آپ کے قربت کا سبب بنے امت اور ملت کے لیے فائدے کے کا سبب بنے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم ودو سر برپر کو اکبر